سفیان سوری نے بیان کیا اور ان سے معاویہ نے یہی حدیث اور ابو سفیان نے حبیب بن ابی عمرہ سے یہی روایت کی جو عائشہ بن طلحہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ حج بہت ہی عمدہ جہاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھہتر